حضرت یزید بن حرم سے روایت ہے کہ نجدہ حروری یعنی خارجی جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورش کے دوران میں آیا تو اس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نامہ بھیجا اور پوچھا کہ آپ کی رائے میں خمس میں سے قرابت داروں کا حصہ کسے ملے گا انہوں نے فرمایا ہمیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حصہ ان یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کے لیے تقسیم کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہمیں خمس میں سے کچھ مال پیش کیا جسے ہم نے اپنے حق سے کم سمجھا تو ہم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیشکش کی تھی کہ وہ ان میں سے نکاح کرنے والے کی مدد کریں گے ان کے مقروض کا قرض ادا کریں گے اور ان سے محتاج لوگوں کو عطیات دیں گے اس سے زائد دینے سے انہوں نے انکار کر دیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اڑتیس